اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے اور سلام نبی علیہ صلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج جو ہے چھبیس تاریخ ہے ربیع الاول کی اس مناسبت سے جو واقعات اہم واقعات پیش آئے اس مہینے میں تو اس پر ہم کچھ روشنی ڈالیں گے یہ تو تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہے حبیب العمام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک جو ہے وہ بھی ربیع الاول میں اور انگریزی حساب سے بیس اپریل کو فائیو سیونٹی ون اور پیر کے روز اور جو ٹائم تھا چار پینتیس چھتیس صبح کو صبح صادق کے وقت اور اس میں جو بید اور حکمت ہے حبیب العام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک نورانی پیغام ہے پوری دنیا اور عالم کے لیے اور ہمیشہ کے لیے من الظلمات الى النور جیسے سورہ ابراہیم کی شروع میں ہے اور اسی طریقے سے حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہے وہ بھی اس مہینے میں ہوا اور جو ہے اگر ہم طبقات ابن سعد کا مطالعہ کریں تو اس میں جو ہے بہت بہترین تحقیق کی فرمایا کہ غار ثور سے لے کر جو ہے قبا تک تو اٹھائیس جگہ پر حبیبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ثانی ثانیہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ رکے تو اگر ہم غار سور اور قبا کو اس علاقہ کو شامل کریں تو تیس جگہ ہے کل جو ہے تو یہ بھی یکم تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکر جو ہے تشریف لے گئے غار سور سے اور آٹھ نو تاریخ کو جو ہے داخل ہوئے قبا میں تو یہ سب بہت دروس ہے اس میں اور بہت سی چیزیں سیکھنے کی اور پھر وفات بھی ہوئی بارہ تاریخ کو جو ہے گیارہ سال اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام اس امت کے لیے فما ملکت ایمانکم تو حقوق اللہ میں ایمان اور اسلام کے بعد ہم صلاح کا بہت ہی اہتمام کریں ہم کتنے بہانے کرتے ہیں آج کل آدمی بس سفر کرو تو بس نماز قضا ہوائی جہاز میں قضا تو یہ ٹھیک مناسب نہیں جائز نہیں اور اسی طریقے سے حقوق العباد وما ملکت ایمان حکم تو جس پر ہمارے جو ہے کچھ جو ہے قدرت بھی ہو اور کچھ جو ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہم کو بیوی ہے بچے ہے شاگرد ہے جو بھی ہو تو ان سب کی جو ہے جو کام کرنے والے ہمارے ماتا ان سب کے حقوق کو ہم ادا کرے تو یہ ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد تو یہ تین واقعہ مقدمہ کے طور پر سب کو روشنی جو مطالعہ کرنا چاہیے بہت سی کتابیں ہیں اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے واقعات تو ہر ایک کو تھوڑی بہت ہم پیش کریں گے دس تاریخ کو ربیع الاول اور دسویں سال ہجری کے بعد حبیب علیہ وسلم صاحب زادہ حضرت ابراہیم ان کی عمر اٹھارہ مہینہ اور اس وقت جو ہے بالکل رو رہے تھے طبیعت خراب ہو گئی تھی ناساز ہو گئی تھی حبیب صلی صلی علیہ وسلم کے آنسو مبارک جو ہے نکل آئے اور پھر جو ہے صحابہ نے پوچھا عبد بن اوف رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ و انتا کہ آپ جو ہے بھی بکا فرما رہے ہیں تو فرمایا و انا بفراق محض یا ابراہیم یہ تو میرے صاحبزادے زادے ان کی والدہ محترمہ ہماری قبطیہ ہے تو ظاہر بات ہے جبکہ میرے لفظ جگر جو ہے وہ اس طرح کی سے ہے حالت نظام ہے میں لیکن لحاظ پر بھی اب ملاحظہ فرمائے کہ کیسے حقوق اللہ حقوق العباد کو جمع فرمایا رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ عنہ اپنے ساہزادی کے لیے فرمایا وہ انا لَمَحْزُونُونَ یہاں ایک سبق ہے ہم نہیں روتے ہیں چونکہ موت ہو چکے ہم روتے ہیں فراق نہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں نہ ہم چل سکیں گے نہ ہم بوسہ دے سکیں گے آپ کو ابھی چونکہ موت کے بعد تو پھر وہ اور مسائل ہیں تو یہ سب چیز ہے پھر لیکن ہم اللہ کی قضا اس پر راضی ہے اور قبول کرتے ہیں اور ہم اسے نازیبا الفاظ ادا نہیں کریں گے تو یہ ہے ایک سنت کو جاری کر دیا امت کے لیے اور فرمایا وہ ان لہول بِالْجَنَّةِ اگر آپ بقی کے اندر اندر تشریف لے جائیں تو جہاں پر سب سے پہلے صحابی ہجرت کے بعد حبیب الا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وہاں مدفون ہے عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ اور حبیب الاََ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اس وقت واقعہ پیش آیا وہ اینا التریفان کے آنسو مبارک بھی گرے تھے اس وقت اور تقبیر بھی فرمائے عثمان بن مضعون کو پیشانی پر تو فرمایا صحابہ کو میرے لفت جگر میرے صاحبزادے کو وہاں دفن کر دے عثمان بن مضعون کی قبر میں تو دیکھیے یہاں پر بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے تو یہ واقعہ پیش آیا دس ربی الاول کو دسویں سال میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات مبارک جو ہے بارہ ربیع الاول کو گیارہ سال ہجرا تو اس سے تین دن پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ اسود انسی جو متنبی تھے اور امپوسٹر جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں دعویٰ کر رہے تھے نبوت کے فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ صحابی تشریف لائے یا رسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو قتل کر دیا اور جہنم میں دھکیل دیا ختم ہے اس کا مسئلہ تو تین روز اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا نو تاریخ ربیع الاول کی اور گیارہ سال ہجرہ کے بعد کیا فرمایا حبیب انا صلی علیہ وسلم نے فاض فاز فاض فیرویل تو یہ فیروز رضی اللہ عنہ وردا بالکل کامیاب ہو گیا اس سے ایک سبق ہم سیکھتے ہیں جتنے بھی ہم باطل کے خلاف کام کریں گے جہد کریں گے کاوش کریں گے تو انشاءاللہ اگر اخلاص ایمان اخلاص استقامت کے ساتھ ہو تو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے انشاءاللہ تو ہمیشہ باطل یہ نہیں کہ ہم لوگوں کی پرواہ کرے اور جو ہے لومت علائم کی نہیں ہم بس اپنی نیت کو سچے رکھے اللہ تعالی سے مانگے اور انشاءاللہ کام کو جاری رکھے تیسرا واقعہ جو ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ پچیس تاریخ کو ربیع الاول تھی اکتالیس سال ہجرا کے بعد فوتیوان ہجرہ ہجرا میں اس سے پہلے حبیب نام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صنعت الثانیہ میں دوسرے سال میں سیدہ علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا بدر کے بعد پھر تیسرے سال میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی میلاد مبارک اور چھوٹے سال میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تو ظاہر بات ہے جب نبی علیہ صلاحۃ السلام کی وفات اس وقت سات آٹھ سال کی عمر تو اس جوانی کے عالم میں حبیب نام مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے ان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کی طرف متوجہ اور کبھی کبھی اپنے نواسے کی طرف سینا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف ان ابن سید به بین فیتین عظیمتین من المسلمین اللہ تعالیٰ میرے یہ نواز ہے وہ جو سعید ہے سعادات میں سے ظاہر باتیں اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کریں گے تاکہ اجتماع اور اجماع پی ہو جائے اس امت میں سینا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سینا حسن رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور پھر جو ہے چھ مہینے کے بعد ربیع الاول کا مہینے تھا اور پچیس تاریخ اس سال کو عام الجماع کہتے ہیں وہ مستعفی ہو گئے سب کچھ کو سوم دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کون ہے امیر معاویہ اس سے پہلے سینا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر جو ہے سینا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر سینا علی کے دور میں بیس سال تک تو امیر رہے شام کی جو ہے جس کو ہم کہتے لبین یہ فلسطین اردن سوریا لبنان یہ سب تو یہ شام کے اور پھر اس واقعہ کے بعد تقریباً ہم بس بیس سال سے تھوڑی بہت کم جو ہے وہ خلیفہ امیر و جو ہے تو کیا یہ فضیلت کافی نہیں اتنی اہم تو پوری امت سینا حسن ہو سینا حسین ہو اہل بیت ہو جتنے صحابہ سب نے بیعت لی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک پر تو یہ واقعہ پیش آیا پچیس ربیع الاول کو اکتالیس میں فورٹی ون میں تو یہ سب جو ہے ہم امت کے درمیان آج اپنے والے شیعہ تو شیعہ یہ تو ہم کو پتہ ہے اپنے والے بھی کبھی کبھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علی پھر اس مہینے میں دو بڑے امام جس کا ہم نام ہر روز استعمال کرتے ہیں امام احمد بن حنبل اور امام مالک امام احمد بن حنبل کے وفات جو ہے ولید ابھی بغداد و توفی ابی بغداد پیدائش بھی بغداد میں اور بارہ ربی الاول کو ٹو فورٹی ون میں اللہ کے پیارے ہو گئے کون ہے امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل تو بغداد میں تھے فرماتے ہیں کہ جب الامام الشافی میرے استاد تشریف لائے بغداد میں ون نائنٹی فائیو میں ایک سو پچانوے میں تو میں ان کے پاس بے سیتا رہا بہتر رہا الشافی کا شمس سیلی دنیا کہ پوری دنیا کو جو ہے رونق کر دیا اپنے علم سے تقوا سے وغیرہ جو ہے ایک سو ننانوے ہجرا میں پھر جو ہے امام شافی جو ہے ہجرت کی اور خیر بات کہا بغداد کو مصر کی طرف لیکن وہ ہر روز اتنے دعا کرتے تھے فرماتے تھے امام احمد بن حنبل جب سونے سے پہلے تیس سال متواتر میں نے پہلے دعا کی الاستاد الامام شافی کے لیے پھر جا کر میں سویا یہ ہے استاد کا حق وغیرہ جو ہے خیر تو پھر زمانہ آیا ابتلا کا امتحان کا اس وقت یہ معتزلہ لوگ جو ہے تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا قرآن شریف مخلوق ہے غیر مخلوق یہ معتصم کا زمانہ تھا تو یہ معتصم کی رائے اس طرف تھی معتزلہ کی طرح کہ قرآن شریف مخلوق ہے علی عظ تو ظاہر بات ہے ہم اہل و سننا و جمع کہتے قرآن شریف غیر مخلوق اور کلام اللہ تعالی ہے تو دیکھیے یہ ایک امام امام و اہل و جماع علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب قابل دید ہم جیسے طلباء اور علماء اسد سب جو ہے اور مناقب احمد بن حنبل اور ابن جوزی کی کتاب اور اتنی بہترین کتاب اس میں یہ واقعہ تفصیل سے میں ذرا مختصر پیش کروں عرض کروں ان کو کہا آپ رجوع کرے ورنہ ہم کورے لگائیں گے کہا کہ جو بھی کرنا ہو کرو تو جو ہے عوام کے سامنے بھی اس کو کورے لگائے یہ امام جلیل امام احمد بن حنبل کو پہلی مرتبہ بسم اللہ دوسری مرتبہ کورے گیا الحمد للہ تیسری مرتبہ لگ گیا کورے لئی بنا اللہ کتب اللہ لنا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت رحمت اور شان ان کے ایزاب جو ہے گرنے والے تھے امام احمد بن حنبل وہ آسمان کی طرف دیکھے یا اللہ میری لاج رکھے اللہ یا اللہ میری عزت کو باقی رکھے اللہ یہ آپ کے کلام کے لیے میں یہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کرامت متن امام الجلیل وہ پھر اوپر آ گئی اپنی جگہ پر یہ ہے ہمارے اکابر یہ ہے ہمارے اسلاف یہ ہے امام احمد بن احمد اللہ کے فضل سے میں چاروں امام احمد کے قبر پر امام احمد بن حمل ججلا جو ہے اللہ عالم لیکن علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر ظاہر باتیں پانی ہے وہاں تو لیکن کچھ نشانی آثار ہیں فشر حافی کے پہلو میں یہ امام احمد بن حمل جو ہے وہاں مدفون ہے تو کم از کم دنیا ہم ابھی موقع ہے کم از کم ہم دو رکھا تو پرے صحابہ کے لیے اور ائمہ کے لیے محدثین یہ سب ہمارے محسنین ہیں کیا کیا قربانی انہوں نے کی دیکھیے سند جو ہے کس طرح امام احمد بن حنبل شاگرد امام شافی کے اور استاد امام بخاری کے تو یہ ہمارا سند ہے سب جو ہے پھر آگے امام مالک رحمہ اللہ بعض علماء کے تھے سات تاریخ کو بعض کے نو بعض کے دس جو بھی ہو ون سیونٹی نائن میں ان کا انتقال ہو گیا امام مالک رحم اللہ کا آپ جا کر امام مالک کا مطالعہ کریں جن کی پیدائش مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے مدینہ منورہ میں اور مدینہ کو کبھی چھوڑا نہیں صرف ایک مرتبہ حج کے لیے ظاہر بات ہے آج کل تو چار پانچ گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے لیکن اس زمانے میں بار بار جا سکتے تھے لیکن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حب المدینہ اس وجہ سے جو ہے کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں مدینہ ہوں جب وہاں چلتے تھے امام مالک رحم اللہ مدینہ منورہ کے حدود میں تو چمپل جوتے کچھ نہیں پہنتے تھے احترام رام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کون سے عشق ہے کون سے ادب ہے تعظیم ہے فلدین و ازرو و نثرو امام مالک رحمہ اللہ کی درسگاہ ایک واقعہ جلدی سنا تھا وہ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا اس نے کہا امام مالک آپ جو ہے میرے قصر میں تشریف لے آئے اور میرے بچے اولاد کو جو ہے یہ معمون امین کچھ بتا کہا کہ یہ علم اس طرح نہیں ہے جس کو علم چاہیے وہ خود علم کے پاس آئے یہ نہیں کہ ہم تمہارے یا قصر میں تمہارے محل میں آئیں گے تو وہ ہے تو کہا چلو وہ آئیں گے لیکن خاص ان کے لیے درس ہو کہا یہ بھی میں قبول نہیں کرتا ہوں ان کو آنا ہے تو سب طلباء کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے دیکھیے وہ صاف دو اور رعایت نہیں کی خلیفہ کی بھی صاف صاف بتا دیا ان کو کہ یہ ہے علم کا تقاضا تو اس طریقے سے امام مالک ہر روز نیا نیا لباس پہنچ تھے فرما اور جو ہے علماء نے پوچھا طلباء بہت مالدار تھے تو کہا تعظیم تھامسا بہاد القبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجب کا تقاضا یہ اور ایک دو مرتبہ پہن کر امام شافی کو اور دو کو جو ہے ان کو جو ہے امام شافی کی حالت تو یہ ہے کہ سات سال کی عمر میں حفظ سے قرآن دی دس سال کی عمر میں اسے امام مالک کی معطا کو حفظ کر دیا معتم مالک کا حفظ ہو گیا پندرہ سال میں ان کا حبشی استاد جو ہے مسلم بن خالد زنجی نے وہ اجاز لہو ال کہا تم اتنے صلاحیت والے ہو تم اب قری ہو جینیس ہوا تو آپ میری طرف سے آپ کو اجازت دے آپ فتوا دیں تو یہ ہے ہمارے اکابر امام مالک رحمہ اللہ کے حالات اب دیکھیں کہ کیا کیسے حدیث پر آتے تھے اشارہ فرماتے تھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کل کلام فیہ ہی مقبول ان مردود اللہ صاحب شاحبہ قبر ہر ایک کلام جو ہے یہ امام ہو یہ امام ہو ہم اس کو رد کر سکتے ہیں اگر دلیل نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کلام کو ہم قبول کریں امام مالک سے جو ہے امام بخاری سے دریافت کیا گیا امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث کو سے دریافت کیا گیا آپ کی تحقیق آپ کو ماہر ہو کون سے سند سب سے زیادہ بہتر ہے حدیث میں کیا فرمایا سلسلت الزہب گولڈن چین تو یہ سونے کا جو ہے جو سند ہے وہ کون ہے مالک النافی ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول تو یہ اتنے بڑے بڑے امام مالک فرماتے یہ معطا امام مالک میں نے تصنیف کی میں نے ستر محدثین بڑے بڑے جلیل القدر علماء کو پیش کیا سب نے اتفاق کی پھر ہم نے جو ہے اس کو تقسیم کیا وہ راست اور کہا ایسے لوگوں کو میں نے چھوڑ دیا جو اگر ابھی دعا کرے تو بارش آ جائے اتنے نیک لیکن وہ حدیث میں میرے یہاں وہ اتنی مہارت اور عبور نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے ان کا نام میں نے درج نہیں کیا دیکھیے تو یہ ہے جب ہم پڑھیں گے مطالعہ کریں گے تو بہت کچھ مل جائے گا اس میں حضرت شیخ نور اللہ عمر کدم ہمارے اکابر جب حضرت نے المسالک شرح مالک کی شرح مالکی علماء آئے حضرت شیخ نور عمر کدم کے پاس اور ہاتھ کو تقبیر دی بوسہ دی کہا آپ نے احسان کی ہم پر ہم مالکی حضرت دی نہیں جانتے تھے یہ ہے ہمارے اکابر خیر جو ہے آخری ایک واقعہ جلدی سنا دو چونگی اس میں ہمارے خامی بھی ہے ہم کسی توجہ بھی نہیں کرتے ہیں تیئیس تاریخ ربیع الاول کی تیئیس اس تاریخ ربیع الاول کی انگریزی حساب سے 1566 یہ انگریزی تاریخ بھی یاد رکھنا ہے 1566 1566 میں سلیمان قانونی انگلش میں کہتے ہیں سلیمان دا میگنیوسن سلیمان قانونی ہمارے یہاں ایک کوتا ہے یہ خلافت عثمانیہ اوٹمن امپائر چھ سو سال انہوں نے حکومت چلائی وغیرہ ملکوں کی نئی کانفیڈنس کی ایج کی اور بر صغیر کی بر کبیر کی کہنا چاہیے اور یورپ کی اور افریقہ کی تو یہ اڑتالیس سال اس نے حکومت چلائی سلیمان قانونی نے سب سے لمبا دور اس کا یہ خلافت عثمانیہ میں اس کا ہے وہ بالکل عروج پر تھا سلیمان لیکن آج ہم کوئی ہم سے پوچھے ہم دو منٹ پانچ منٹ بھی باتیں نہیں کر سکتے تو ایسے ماہر تھے کیا کیا خدمت انجام دی وہ اور سلطان عبد الحمید اسانی ان دونوں کو وہ تینتیس سال اس نے حکومت کی سلطان عبد الحمید نے تو یہ جو ہے کہ اس تاریخ کو سکسٹین ففٹی سکس میں اللہ سکسٹین تو ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے جو ہے ضرور مطالعہ کرنا چاہیے تو یہ چند اہم واقعات ہیں اور جو ہے آخر میں ہر ایک سے کی سے اور ادبانہ گزارش ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے فلسطین میں حرمین میں تمام جگہ اللہ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 of saying a single word in the presence of our beloved Shaykh Hazrat Mukhtisab and other seniors, but merely for the purposes of our reformation and guidance in their compassionate gaze, and that our islah and reformation takes place from the many, many spiritual diseases in which we find ourselves engulfed in. As far as the Mubarak Seerah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is concerned, we are extremely honored to be in the Ummah of Allah's Habib Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, whose virtues are spread out and the Quran Sharif are replete with. Alam nashrah laka sadrak, you do not expand and widen your chest and remove from your back that burden that could have broken the back. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ we have elevated for you your remembrance, your name and your status in the dunya, O Rasul sallallahu alayhi wa This is Allah lauding praises upon Nabi sallallahu alayhi wa When the disbelievers taunted Rasul sallallahu alayhi wa due to the delay in wahi and revelation, وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَاهُ Allah Ta'ala immediately personally intervenes, وَالضُّحَى on the qasam of the morning light and its glory and beauty, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى on the qasam of the night when its darkness spreads and tranquility spreads. ما ودعك ربك وما قلى Allah has never forsaken you and Allah is never ever upset with you. And with that comes additional favors. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى What Allah Ta'ala has kept in store for you in the hereafter is far better than the many, many favors you enjoy already in this temporary abode in dunya. The best of Anbiya alayhi salam, Imam al-Anbiya, the ni'mah of Isra and Mi'raj, the ni'mah of being given the best of revelations, having the most pure wives ever, having the most devoted followers, Sahaba radiallahu majma'in, the greatest number of ummatis, and many, many other fadail that Nabi sallallahu alayhi wa enjoys in this world. Inna a'tayna kal We have granted you an abundance of goodness, every kind of goodness in this world, on the plains of Qiyamah, the pond of Kawthar, the honor of intercession on behalf of the whole of humanity, for hisab to commence, the honor of interceding on behalf of Nabi sallallahu alaihi wasallam's ummatis who would still be in Jahannam. When this ayah was revealed, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى That your sustainer will grant you such an abundance of favors that you will be joyful, you will be extremely happy and elated. Nabi sallallahu alaihi wasallam's worry and concern was for us. إِذَنْ لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ I will never be fully happy and pleased as long as there is even one ummati of mine, follower of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's ummah who passed away on Iman. If there is one ummati still in Jahannam, until that time I will never be fully pleased. So what a great honor it is to be linked to our beloved Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wasallam. Qadi Iyad al-Maliki rahimahullah has compiled a magnificent work called al shifa li Ta'rifi Huquq al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. One of the copies that I have is in excess of 950 pages, full of the virtues, status and honor that Allah has blessed Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam with, and detailing the rights that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enjoys over us, that can be summarized in the following six rights. Al-Iman, belief in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as the messenger of Allah with yaqeen and conviction, and Khatamun Nabiyin, the last of Allah Ta'ala's messengers. So any belief that contradicts finality of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's Nubuwa, Khatm Nubuwa, it contradicts a word of Quran, Khatamun Nabiyyin, be it groups such as the Qadianis, who believe in a Nabi after Nabi sallallahu alayhi wasallam, that is out of the fold of Islam. One of the core beliefs within Shiism is that of Imamiyah, the 12 Shias, be it or others, where they accord a status to the Imams higher than that of Anbiya alayhi salatu wasalam, going to the extent of giving them the right of making halal, haram and vice versa. So all of those contradict there's belief in Khatamun Nabiyyin. Secondly, muhabbat, such love for Nabi sallallahu alayhi wasallam that goes far beyond the love we have for our parents, our wives, our children, more than the love we have even for our own selves. When Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu's father, Hazrat Abu Quhafa radiallahu anhu was accepting Islam, we can imagine what a moment of joy and happiness this was. Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu shed tears on that occasion and said to Nabi sallallahu alayhi wasallam, as happy as this occasion is, I would have been happier if your uncle Abu Talib had accepted Islam in place of my father. Why? That would have brought more joy and happiness to you, O Rasul sallallahu alayhi wasallam. So this is sincere muhabbat that goes beyond the love we have for our own selves. Thirdly, ita'ah, following the commands of Nabi sallallahu alayhi wasallam, staying away from all that Nabi sallallahu alayhi wasallam has prohibited. من يطع الرسول فقد أطاع الله the one who obeys Rasulullah is indeed obeyed Allah Ta'ala. So to give great importance to the commands, the prohibitions of Nabi Sallallahu in the manner Nabi Sallallahu conveyed it to the Ummah and trustworthily has come to us through our Asatida, Mashayikh and Akabirin not to try and concoct or to divert or skew away from the command of Allah Ta'ala to live it as conveyed to us by our Akabirin and our seniors and to remain steadfast in their ways and mannerisms, in their mizaj, in their tabiat, in all aspects. Number four, ittiba, emulation of the Mubarak ways of Nabi sallallahu alaihi wasallam, and this is one of the great rights that Rasulullah has upon us. Allah Ta'ala terms Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana, the best example to be emulated. Allah Ta'ala says, if you claim love for Allah Azza wa Jal, how is that manifested? فَاتَّبِعُونِي Obey and emulate my ways and mannerisms. One of the great benefits of holding steadfastly to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the guarantee to remain steadfast on hidayah, to be protected from deviation, practice upon the sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Clear, emphatic proof from the Quran Sharif. Therefore Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Whomso holds steadfast to my sunnah, at a time when there will be great corruption, then that person receives the reward of a shaheed, one narration, a hundred shuhada. So the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the prime, and every one, one sunnah of Rasulullah sallallahu is extremely valuable. Imam Abu Dawood, rahimahullah, great scholar of hadith, one of the compilers of the six great works in hadith, is once traveling on a ship when he hears a person on the shoreline sneezing and saying Alhamdulillah, and one of the rights such a person enjoys is that we respond and say Yarhamukallah, but was unable to respond due to the movement, he hired a small boat, came to the shoreline and responded to him, and then got back on that small boat and joined up with his colleagues on the bigger boat, had spent one dirham. That night somebody had seen a dream that Imam Abu Dawud rahimahullah has purchased his Jannat for one dirham. So this is adherence and love to every sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and to do so with yaqeen, happily, with conviction that this is the most pure way, this is the way filled with great wisdom, hikmah and in it is every form of success uncompromisingly. Hazrat Uthman radiallahu ta'ala and Dhul Nurain, Rafiq of Nabi sallallahu alayhi wa in Jannah, guaranteed a close friend of Nabi sallallahu alayhi wa in Jannah. Nabi sallallahu alayhi wa trusts him and sends him as his ambassador, negotiator on the occasion of Sulh al-Hudaybiyah. When he comes in, they offer him to go and perform tawaf, seeing that he is inside already. He says, how can I embark upon that which you prevent and debar my beloved Habib Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa from, this is muhabbat, his cousin then advises him, noticing his adherence in his dressing and clothing above the ankles, that for the purpose of negotiations, because they look down upon such, such dressing, they consider it derogatory, lower your garment, you will carry heavier weight as a negotiator, perhaps your request will be accepted for Umrah. He says, we know nothing else other than what Rasulullah ﷺ has taught us and remain steadfast on the sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Adherence to the sunnah will bring many times criticism, derogatory titles, but to remain steadfast under those challenging circumstances that Nabi Sallallahu has told us will be like holding on to burning coals. Thereafter, number five, reverence, honor and esteem to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'zeem. Surah Al-Hujurat, another name is Surah Al-Akhlaq. The opening verses are all about adab and respect to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam not to supersede the opinion of Allah Ta'ala and Nabi sallallahu alaihi wasallam. When that is conveyed, we humble ourselves to it in totality. Do not raise your voice over that of Nabi sallallahu alaihi wasallam. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Hazrat Umar radiallahu ta'ala thereafter used to speak so softly that Nabi sallallahu alaihi wasallam had to ask him many times to raise his voice to make audible what he was saying immediate implementation of the command of Allah Ta'ala. A Sahabi has a Thabit bin Qais bin Shammas radiallahu an, who naturally had a loud voice, was perturbed when this verse was revealed, not raise your voice over that of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. It can lead to all your good actions in Islam being completely laid to waste and destroyed. Is sitting on the pathway and crying uncontrollably, thinking that he has fallen foul of this verse. Hazrat Asim radiallahu anh asks him the reason. He explains that I have a naturally loud voice. I should not be the one who is implied in this verse. This is conveyed to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. His was humility and he made an intention never ever to raise his voice over that of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, though he had a naturally loud voice. Nabi sallallahu alayhi wa sallam gives him the great glad tidings on account of this tawadu and humility. أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة three glad tidings. You will lead a very, very praiseworthy life. You will die a most coveted end of shahada in the path of Allah Ta'ala. And you are definitely guaranteed entry into Jannah. So these are the benefits that flow from ta'zeem, from real reverence from the bottom of our hearts for Rasulullah sallallahu wasallam. And lastly, abundant salawat, such a great honor. The only thing in the Quran Sharif where before Allah gives us the honor and commands us with it to inspire says this is something that Allah and His angels do continuously. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى 'ala Nabī. And then this great honor for us as believers, the honor of Durood Sharif, Hazrat Ubay bin Ka'b radiallahu anhu, of this ummah says, that one morning, early morning, tahajjud time, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam encourages us to awake and prepare for the day of Qiyamah that will come with the shaking profusely of the plains of Qiyamah, that prepare for it. So he says at that Mubarak time, he asked Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, that all the free time that I've set aside for dua, etc., what percentage do I dedicate to Durood Sharif, to Salawat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, as you wish. I said, I will dedicate one quarter of my time. Nabi sallallahu alayhi wa said, that is good, but if you increase it, it is better for you. He then increased it to a half, and then two-thirds, and same response from Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that is very good, but if you increase it, it is better. And then he makes a firm resolution that all my free time will be spared for that, for salawat, for durood sharif upon you. And Nabi sallallahu alayhi wa then gives him the great glad tidings. Great glad tidings, تُكْفَى هَمَّكْ وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكْ If that is the case, barakat of durood sharif, Allah will suffice for all your worry, sorrow, anxieties and concerns. Allah will take care of them. And secondly, all your sins will be completely forgiven. This is the immense blessings of salawat and durud sharif and any link and association to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Reading the Mubarak Sirah of Nabi sallallahu alaihi wasallam, reading aspects of the life, recitation of hadith, practicing upon sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam, these draw the mercy of Allah Ta'ala very, very speedily. Two examples are cited. Once when there was a severe plague in India, people were dying in the hundreds on a daily basis. Hazrat Mawlana Ashraf Tanwi rahimahullah ta'ala in those conditions, Hakimul Ummah, what do we do to draw the mercy of Allah ta'ala? In that time wrote a Sirat Kitab, Nashr al-Tib fi dhikrin Nabi al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. MashaAllah, this kitab as well as the one I referred to earlier, Ash-Shifa, both have been translated into English so we can take benefit from that. So he wrote the seerah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam with this niyyah of drawing the mercy of Allah Ta'ala in those dire circumstances. And it was proven that wherever this kitab was read in homes, in the masajid they were read abundantly in those times, Allah Ta'ala's mercy came to the fore with great help and assistance. We know another great kitab, historical in the ummah, Allama ibn al-Jazari rahimahullah's great compilation of the du'as of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the Husnul Hasin, Ari Rafiq Qazi has translated it, mashallah, beautifully the conditions under which this kitab was written when the Tatars had surrounded Baghdad, uh, uh, Damascus, and there was an impending massacre. Imam Ibn al-Jazari rahimahullah wrote this kitab to draw the mercy of Allah Azza wa Jal and the compilation of the du'as of Rasulullah sallallahu On a Thursday night he sees Rasulullah sallallahu in a dream. Nabi sallallahu alaihi asks him, what do you want? He says, make du'a that Allah saves us from this impending massacre. He specifically was being targeted. Nabi sallallahu made du'a this was on a Thursday night. Three days later, on a Sunday, inexplicably, they marched away without attacking Damascus. So the Sunnah, the Seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Durud Sharif, recitation of the Hadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam, amazing means of drawing the mercy of Allah Taala. So to summarize the huquq and the rights of Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman in the finality of Nubuwa and that Nabi sallallahu alaihi wasallam is the greatest of all messengers. No Nabi enjoys greater status than that over Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhabbat and love that supersedes the love we have for anybody including ourselves, obedience, ita'ah, ittiba, emulation of the Mubarak ways and the sunnah of Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. sallam, honor and respect. When we hear the Mubarak words of Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, the ta'lim that is taking place, be it a sunnah that is being conveyed, if we have the honor of being the precincts of Rawdatul Sharifa in madina Munawwara to show the highest levels of adab and respect, and lastly, abundant salawat upon our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين मैंने तुम्हें देखा है सिद्दीक की शफकत में فاروق کی سطوت میں عثمان کی عفت میں کرار کی حیبت میں میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے احمد کی روایت میں مالک کی درایت میں صفیہ کی ثقافت میں نعما کی میں میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے معصور دعاؤں میں معصور دعاؤں میں منصور صناؤ میں معمور ہواؤں میں مشہور فضاؤں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے خورشید کے تاروں میں راتوں کے ستاروں میں خورشید کے تاروں میں راتوں کے ستاروں میں آنکھوں کے خماروں میں یاروں کے نظاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے ساون کی بہاروں میں ساون کی بہاروں میں پودوں کی قطاروں میں کوئل کی پکاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے ہر پترے بارہ میں ہر ذر تابا میں ہر برگ گلستا میں ہر روئے درخشاں شام میں میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے گلزار میں خاروں میں پار میں غاروں میں گمبت میں مناروں میں گمبت میں میناروں میں خلوت میں ہزاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں دیکھا ہے العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول فقد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا محترم علماء کرام اور دوستوں اور ساتھیوں کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور اس مہینے میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی اس لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی ذکر ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے آپ نے سنا اِنَّا اَعْتَيْنَا قَلْكَوْفَرْ فَصَلِّ کل وَنْحِرْ ان نشان هو الابتر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے کوثر کے بہت سے معنی ہیں لیکن چھ معنی ایسے ہیں جو سب معنی پر بھاری ہیں اور ان میں سب کچھ آ جاتا ہے ہم نے آپ کو نہر کو سر دیا ہم نے آپ کو حوض کو سر دیا ہم نے آپ کو قرآن کریم دیا ہم نے آپ کو سنت دے دی یہ چار ہم نے آپ کو جسمانی اولاد دی کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اور ہم نے آپ کو روحانی اولاد دی جو روحانی اولاد بے شمار اور بے عدد اور بے حساب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مشرقین اور مشرقین میں جو بڑے بڑے مشرق تھے وہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابارث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ولد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارینہ اولاد نہیں ہے اور یہ کہنے لگے مشرقین مکہ کا ہمارے پاس خانہ کعبے کی چابی ہے ہمارے پاس خانہ کعبے کی حفاظت کا سامان ہے ہمارے پاس زمزم کے پیلانے کا انتظام ہے اور آپ کی تو نسل ہی ختم ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی کوثر کے ساتھ کوثر کثرت سے ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نہر کوثر دی ہے نہر کوثر حدیث شریف میں آتا ہے جنت سے ایک بہت بڑی نہر نکلتی ہے اور اس کے پرنالے ہیں اور وہ حوض کوثر کے اندر گرتا ہے تو نہر کوثر سے حوض کوثر کے اندر پانی آتا ہے اور حوض کوثر کی امیر اور حوض کوثر کے منتظم اور نگران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یہ جو لوگوں میں بھی مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو حوض کوسر کا پانی پلائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلاس پکڑ لیں گے اور آپ کو دیں گے دوسرے کو دیں گے تیسرے کو دیں گے یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی پلایا جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے یہ کام ہوتا رہے گا جیسے کہتے ہیں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کیا بڑے کی طرف نسبت ہوتی ہے اگرچہ فوج نے فتح کیا جو ان کے ساتھ فوج تھی کہتے ہیں دلی کو کس نے فتح کیا شہاب الدین غوری نے شہاب الدین غوری صرف اس نے تھوڑا فتح کیا اس کے ساتھ افغانستان کی فوج تھی اور انہوں نے فتح کیا تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کوثر ہے اور جو بدعت میں مبتلا لوگ ہوں گے جو منافقین ہوں گے جو مرتد ہو چکے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ یہ تو بظاہر میری امت میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ آپ کی امت میں نہیں رہے یہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے جیسے ابھی آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یمامہ یمامہ میں موسی علامہ کا اور اس کی جماعت مرتد ہو گئی اور مسلم قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے جہاد جتنا جہاد ہوا ہے اس میں تقریباً دو سو ساٹھ افراد شہید ہوئے مسلمانوں میں سے ٹو سکس زیرو یہ میں نے آسانی کے لیے کہا ورنہ دو سو انسٹھ کہتے ہیں ٹو فائیو نائن لیکن آسانی کے لیے تقریباً دو سو ساٹھ اور مسلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت میں جو جہاد ہوا صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے اور وہ جہاد بھی ربیع الاول ہی کے اندر ہوا تھا اس میں بارہ سو صحابی شریف شہید ہوئے صحابہ اور تابعین اندازہ لگائیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس میں بارہ سو شہید ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے زمانے میں صرف دو سو ساٹھ شہید ہوتے ہیں اس لیے کہ ختم نبوت ہو اور ختم نبوت پر ایمان ہو تو دین باقی ہے ختم نبوت پر ایمان نہ ہو تو دین ختم غلام احمد خادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت بن اور جہاد جاری قیامت تک اور غلام احمد خادیانی نے کہا نبوت جاری اور جہاد بن اب دین بدل گیا یا نہیں اس نے دین کو تبدیل کیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چھ چیزوں کی وجہ سے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی ہے فرماتے ہیں اوتی تو جوابلم مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات دیے ہیں جن جو جن کلمات میں دریا کو بند کیا جا سکتا ہے ایک کلمے میں بے شمار مطلب نکل سکتے ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے لوگوں نے اس کی تشریح میں کتابیں لکھی دریا کو کوزے میں بند کرنا کہتا ہے اس کو دریا کو لوٹے میں بند کیا کوزہ تو آج کل لوگ نہیں جانتے اور فرماتے ہیں رعبی مسیرت شہرن ایک مہینے کی مسافت پر اور ایک مہینے کی لمبی مسافت اور لمبائی تک دشمن میرے مقابلے میں مرعوب ہوگا خوف کھائے گا اس کا دل کامتا ہوگا اور ایسا ہی ہے ایسا ہی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تیسری فضیلت یہ ہے خصوصیت یہ ہے کہ احلت الغنائم پہلے زمانے میں مال غنیمت کو آسمانی آگ جلاتی تھی اور میرے لیے مال غنیمت اور صحابہ کے لیے مال غنیمت کو جائز کیا گیا کیا احناف کی نزدیک اگر گھوڑے والا ہو تو اس کو دو حصے ملیں گے اور اگر پیدل ہو تو اس کو ایک حصہ ملے گا اور مال غنیمت کو جو دشمن کے ہاتھ سے حاصل ہو جائے تقسیم کیا جائے گا اور فرماتے ہیں جعلت جعلت لی لی المسجد الارض و طہورا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سجدی کی جگہ بنایا پہلی امتیں صرف اپنی مسجد میں نماز پڑھتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو سجدی کی جگہ بنایا پاک جگہ ہو تو سجدہ کرو و کروہور اور تیمم کرو اگر وضو کا انتظام نہیں یا بیماری ہے تو اس کی جگہ پر تیمم کرو یہ بھی ہماری خصوصیت ہے پہلے زمانے میں تیمم نہیں ہوتا تھا اور فرمایا اور وَأُرْسِلْتُ تو النَّاسِ سے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سب انسانوں کی طرف بھیجا ہے بلکہ انسانوں کو تو چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور چھ واقعات ایسے آتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے پاس گئے اور جنات کو دعوت دی اور جنات مسلمان ہوئے تو ارسل تو اور سے کافتا بلکہ انسانوں کے علاوہ بادل بادل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کرتے تھے پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری کرتا تھا مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کرتے تھے آگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرتی تھی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت اور گواہی دیتے تھے اسی طرح حیوانات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کرتے تھے اے انسان تم شیطان اور نفس کے پنجے میں اتنے پھنسی ہوئے ہو کہ ایسے نبی کی تابداری نہیں کرتے جس نبی کی تابداری کیلئے کائنات تیار ہے اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خجور کے تنے پر تکیہ لگا کر کھڑے ہوتے تھے یا اس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو بخاری کی روایت ہے کہ جب ممبر بن گیا تو وہ ستون استو حنانہ کہلایا اور رونے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ نہ ہونے پر مولانا اروم فرماتے ہیں استن نے از ہجر رسول نہ لمے زد ہم جو اربا بے حنانا وہ ستون جو رونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کی وجہ سے ہم چو اربا بے عقول اس طرح محبت میں رونے لگا جیسے عقل والے روتے ہیں اور فرماتے ہیں آگے فلسفی کو من کے نحس علوم انبیاء امبیا بیگانا وہ فلسفی جو انبیاء علیہ السلام کی علوم علم سے واقف نہیں ہے واقفیت نہیں رکھتے تو وہ ایسے واقعات کا انکار کرتے ہیں فلسفی کو منکر کرے خنہ از علوم انبیاء امبیا شد ان کو انبیاء علیہ السلام کے علم کا پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کیا چیز عطا فرماتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے بے نبی ہیں پانی کے بے نبی ہیں ہواوں کے بھی ہواوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان, کا, ان کی تابع بناتے ہیں زمین کے بارے میں ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں ابن مالک پکڑنے کے لیے آیا اس لیے کہ مشرقین نے ہر ایک کے اوپر سو سو اونٹ کا اعلان کیا تھا کہ جو ان دونوں کو زندہ پکڑے یا قتل کرے تو سو اونٹ ملیں گے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر چلتے رہے اور تلاوت کر فرماتے رہے اونٹ کے اوپر تلاوت فرماتے رہے اور میں نے کہا تو ہمارے پیچھے آدمی پہنچ گیا جیسے قریب آیا زمین نے اس کو پکڑ لیا اور زمین کے اندر اس کا گھوڑا پھنس گیا اس نے اعلان کیا آپ دعا کرے کہ میں نکل آؤں ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا دوسری مرتبہ ہوا تیسری مرتبہ ہوا وہ واپس ہوا اور سوراق ابن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ کسی چمڑے پر یہ تحریر لکھوا دیں یہ لکھوا دیں کہ جب بھی آپ کی حکومت آئے آپ غالب آ جائیں تو میرے لیے امان ہوگا میرے لیے پناہ ہوگی میرے لیے حفاظت ہوگی وہ لکھا گیا اور کہنے لگے اب آپ فکر نہ کریں میں جب واپس جاؤں گا اور آپ کے پیچھے آپ کے پکڑنے کے لیے لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا تم کہاں جا رہے ہو یہ راستہ تو میں نے دیکھ لیا اس میں جھوٹ بھی نہیں راستہ دیکھ لیا تو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے کے لیے آئے تھے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے لگے اور ایک آدمی مرتد ہوا نعوذ باللہ اور عیسائیوں کے ساتھ مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا ہوگا لیکن مرتد ہوا کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہوا اسی وقت زمین میں اس کو دفن کیا دوسرے دن دیکھا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہے مسیحیوں نے کہا رومیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رات کو آئے اور انہوں نے اس کو نکالا مسلم کی روایت ہے ابن ماجہ کی روایت ہے پھر دوسرے دن اس کو دفن کیا اور اس کی قبر کو نیچے تک لے گئے بہت گہرائی تک لے گئے پھر دوسرے دن دیکھا کہ وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے پھر انہوں نے کہا یہ بھی کسی نے شرارت کی ہوگی اس کے لیے کنویں کی طرح قبر بنائی اس کو ڈال دیا پھر تیسری رات پھر زمین پر پڑا ہوا ملا انہوں نے کہا ہاں یہ کسی کی شرارت نہیں ہے یہ اس کے خرابی کی وجہ سے کہ یہ مرتد ہو گیا تھا پانی تھوڑا سا پانی ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں لگاتے تھے وہ پانی بہ جاتا تھا سب لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا اور ایسے واقعات حدیث میں بے شمار ہیں ایک دو واقعات نہیں ہیں بے شمار واقعات اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین پانی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلا ہو اور قاضی عیاض جس کا ذکر مولانا برحان سے آپ نے سنا قاضی عیاض نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس مٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لگا ہوا ہے قبر مبارک میں حضرت کا بدن جس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ مٹی سب زمینوں سے خانہ کعبہ سے بھی بہتر ہے اور یہ لکھا ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس جگہ آدمی دفن کیا جاتا ہے اس جگہ کی مٹی اس کے بدن میں ملی ہوئی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن میں ملاتے ہیں تو جس قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اور جسم کا حصہ شامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کا ہر ایک حصہ خانہ کعبہ سے بہتر ہے پوری دنیا پوری کائنات سے بہتر ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ خوشبودار ہوتا تھا صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے اور پانی کے اندر ہاتھ بھی ڈالتے تھے جو پانی لایا جاتا تھا دم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جب مسافہ کرتے تھے تو مسافہ کے بعد حضرت کی خوشبو محسوس ہوتی تھی ہاتھوں میں مشک اور عمبر سے زیادہ خوشبو اور حضرت ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کو ملاتی تھی, ملاتی تھی کہ اس کی وجہ سے خوشبو بہت اچھی اعلیٰ درجے کی خوشبو بن جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرتے ہو اس نے کہا ام سلیم نے کہ آپ کے بدن مبارک سے نکلا ہوا پسینہ ہم عطر میں ملاتے ہیں زمین پانی ہوا خندق اور احزاب کے موقع پر مسلمان آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف خندق کی دوسری طرف سردی اور ایسی ہوا تیز ہوا اور آندھی جس نے ان کی ہنڈیوں کو پلٹ دیا پلٹا کر دیا تو ہوا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب زمین بھی پانی بھی مٹی بھی اور آگ بھی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانے کے لیے جب مشرقین اور ابو جہل آیا ابو جہل نے کہا آج تو میں اس کا کام تمام کروں گا جب وہ قریب آیا تو جلدی واپس گیا بھاگ گیا کسی نے کہا تم کیوں جلدی بھاگ گئے ابو جہل نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی وہ آگ کی خندق کے اگر میں آگے جاتا تو میں جل جاتا پڑ جاتا تو آگ کی بھی عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورج اور چاند کا بھی یہی حال تھا امام تحابی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گود میں آرام فرما رہے تھے حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے ان کو رحم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سورج پھر نظر آیا عصر کے وقت اور حضرت علی نے نماز ادا کی اور چاند کا معجزہ جب انہوں نے طلب کیا مشرقین نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا فرمایا دیکھو جب دیکھا تو چال کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بارش نہیں تھی باہر سے دیہاتی آئے کیا رسول اللہ بارش نہیں ہمارے مال ہلاک ہو گیا ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہماری کھیتیاں برباد ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تھوڑی دیر میں ایک بادل ڈھال کی طرح ظاہر ہو گیا اور پھیلنے لگا نماز ختم ہونے سے پہلے اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ کرام کے لیے بارش میں نکلنا اور گھر پہنچنا مشکل ہو گیا پھر دوسرے ہفتے میں وہی صحابی آئے جو دیہات سے آئے تھے یا رسول اللہ اب تو اور مصیبت ہو گئی اس لیے کہ بارش تھمتی نہیں سیلاب کی شکل پیدا ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے بادل بادل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری کرتے تھے بادل ایک طرف اور دوسری طرف چلے گئے اور مدینہ منورہ کی فضا بالکل صاف ہو گئی تو ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو عطا فرمایا حوض آپ آپ آپ کے کے نہر اس کی نگرانی فرماتے ہیں آپ کی ماتحتی میں آپ کی نگرانی میں آپ کے اہتمام اور محتمی میں یہ تقسیم ہوگا اور اسی طرح بہت بڑی خیر قرآن کریم بھی ہے قرآن سے بڑھ کر کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی حدیث میں آتا ہے جس کو قرآن مل گیا اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ فلان کو مجھ سے بڑی نعمت ملی ہے تو اس نے قرآن کو ہلکا سمجھا بڑی نعمت کو ہلکا سمجھا اور ہلکی نعمت کو بڑا سمجھا جس کو قرآن مل گیا حدیث میں آتا ہے یہ ایسا ہے جیسے نبوت اس کی سینے میں آ گئی ہو اس لیے کہ نبوت کی علامت اس کی سینت میں قرآن کریم آ گیا قرآن قرآن کریم بہت بڑی خیر القرآن وعلمہ تو ہم سنتے رہتے ہیں تو اس سے بڑی خیر اور کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چھ ہزار دوست چھ ہزار سے اوپر اس میں اختلاف ہے کتنا اوپر ہے چھ ہزار تو یقین ہے چھ ہزار آیتیں ان کی سینے میں آئیں چڑھتا جا اور بڑھتا جا پڑھتا جا اور چڑھتا جا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ ان کو دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر جو عمل کرے گا اس کو شہید کا درجہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم الراشدین وسنت من بعدی میرے سنت اور طریقے کو ضروری لادم پکڑ لو اس لیے طریق محمد لمن سلک یہی سیدھا راستہ ہے چلنے والے کے لیے تو طرقاته ہی فقہ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ ہدایت پر ہے سبل الرشاد ومن یزغ منها حلق اور جو اس سے ہٹ گیا وہ ہلاک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اہل سنت سنت پر چلنے والے اور سنت کو ماننے والے والجماعت اور صحابہ کرام کو ماننے والے اور صحابہ کرام کی طریقے پر چلنے والے ان کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت وہ حنفی ہو یا شافی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو یہ سب اہل سنت والجماعت ہے اشعری ہو یا ماتوریدی ہو یہ سب اہل سنت والجماعت اور دوسرے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے جو حضرت علی کو مانتے ہیں بظاہر اور دوسرے صحابہ کو نہیں مانتے وہ روافظ ہے وہ گمراہ ہے اور جو نہ حضرت علی کو مانتے ہیں اور حضرت عثمان کو مانتے ہیں ان کو خوارج کہتے ہیں وہ بھی گمراہ لوگ ہیں تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں سب صحابہ کرام کو مانتے ہیں الصحابت کلہم عدول سب صحابہ کرام عادل ہے سب صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہے جیسے سب ستارے چمکتے ہیں اسی طرح سب صحابہ کرام چمکنے والے ہیں قرآن اور سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد روحانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جسمانی جسمانی اولاد سادات ہیں دنیا میں کتنے سادات ہیں بے شمار ہے اور دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں کہتے میں ابو جہل کی نسل سے ہوں میں ابو لہب کے ایک بھی نہ امریکہ والے کہتے ہیں نہ یورپ والے کہتے ہیں نہ مسلمان کہتے ہیں اور سادات ماشاءاللہ بے شمار ہے اور روحانی اولاد روحانی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایک مرتبہ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اہل آپ کے انتظار میں ہے یعنی آپ کے صحابہ آپ کے انتظار میں تو صحابہ تابعین قیامت تک جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے اور یہ میں نہیں کہتا یہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے اور حضرت سلمان اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر حضرت سلمان اور ابو حریر سے کسی نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتے ہیں وہ آپ کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے والد کی طرح ہے وہ ہمیں ہر کام سکھاتے ہیں استنجا کس طرح کرو گے استنجا میں پانی کس طرح استعمال کرو گے اس میں بیٹھنا کس طرح ہوگا قبلے کی طرف منہ کرو یا مت کرو قبلے کی طرف منہ مت کرو قبلے کی طرف پیٹ مت پھیرو جیسے احناف کہتے ہیں یہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے انما انا کل والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ کے لیے والد کی طرح ہوں والد صرف مربی ہوتا ہے اور میں مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہے معلم بھی ہے اور مربی بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے نا کل کا اثر یہ رسول اللہ وسلم کی شان ہے فصل لربک کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے مالی عبادت کرو بدن عبادت کرو بدن عبادت مالی عبادت ون ہر ذبح کرنا قربانی کرنا اور ان نشان اکہول اب تر آپ کا دشمن تباہ برباد ہے اس کی نسل ختم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاقبت اور انجام یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس رسول کو بھیجا آپ کے پاس رسول آئے رسول میں تنوین تعظیم کے لیے جن کی پیچھے معراج میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اقتداء کی ہے ایسے عظیم شان رسول ہے جن کی شان کی عظمت کا عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے حضرت مولانا نانوت بھی فرماتے ہیں رحمہ اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار آپ میں ساری دنیا کے کمالات حضرت آدم علیہ السلام کی عنابت اور دعا آپ میں موجود ہے نوح علیہ السلام کی طرح صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ شرک کے ساتھ پکی دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرح قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جمال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح معاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس لیے فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک میں ہے تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار تو فرماتے ہیں رسول ایک عظیم و شان رسول ہے اور آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی مشقت بھاری ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے مشقت پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاتے تھے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی تھی وہاں تشریف لے جاتے تھے کہ پچاس نمازیں پانچ بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازوں کو پانچ کر دیا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری تکلیف اور ہماری مشقت بھاری ہے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مشرقین کے ساتھ صلح کر لے ان کو کچھ حجوریں دیں امت کی وجہ سے کہ امت اور صحابہ کرام بڑی مشقت تکلیف میں تھے احزاب کے غضوے میں جب ہم اسلام کی نور میں ڈوب گئے اور ہم سر سے لے کر پاؤں تک منور بن گئے اب یہ ہم سے کیوں لیں گے ہم کبھی نہیں لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا تھا صحابہ کرام کی تکلیف کی وجہ سے کہ صحابہ کرام کو تکلیف ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ روزہ مت رکھو کمزور ہو جاؤ گے اور فرمایا سب سے بہترین روزہ سوم داودی ہے ایک دن روزہ رکھے ایک دن نہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر دو فرمایا عزیز علیہ ما آپ کی مشقت آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سخت ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہمیشہ روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو آپ کی آنکھیں دھنس جائیں گی آپ کے چہرے کی ہڈیاں رخسار کی ہڈیاں نکل آئیں گی اس طرح مت کرو تو عزیز علیہ تم اور نمبر تین فرمایا حریص علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہدایتکم آپ کی ہدایت پر بہت کرتے ہیں کو کی بہت خواہش رکھتے ہیں تمنا کرتے ہیں اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ میں چھلانگ لگاتا ہو اور میں اس کو کمر سے پکڑتا ہوں کہ آگ سے بچو آگ سے بچو جنت کا راستہ اختیار کرو جنت کا راستہ اختیار کرو لوگ بازاروں میں جاتے ہیں خریداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تھے ہدایت کو بانٹنے کے لیے تو ایک لفظ بیچ میں بھول گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر ایک آپ کے پاس عظیم شان رسول آئے ہیں اور نمبر دو من انفسکم وہ آپ ہی کی طرح بشر ہیں آپ ہی کی طرح انسان ہے وہ جنات میں سے نہیں آپ ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں آپ ان کی اقتداء کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ جیسے ہیں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا پکی بات ہے لیکن بشریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت اونچا تھا متنبی نے بہت اچھا شاعر کہا ہے وہ کہتے ہیں فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْدُ دَمِ الْغَزَانِ اے بادشاہ اگر تم انسانوں میں سے بھی ہو اور انسانوں میں اونچے بھی ہو تو دیکھ لو فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْدُ دَمِ الْغَزَانِ یہ مشت ہرن کا خون ہے لیکن خون سے اتنا اونچا ہو چکا ہے کہ اس کی بہترین خوشبو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود سید البشر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانس والجن تھے اس لیے صاحب قصیدہ فرماتے ہیں فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ہماری علم کی انتہا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور انسان تھے لا علیکم اليوم انتم متلقا آج سب کو میں نے معاف کر دیا اور سب کو میں نے آزاد کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی رسول و شان رسول ہے من انفسکم بشر ہے اور بشریت میں اعلیٰ ہے اور من انفسکم بہت ہی اعلیٰ درجے اور عمدہ ہے افضل ہے بہتر ہے اور فرمایا عزیز علیہ ما عنتم اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم مسلمانوں پر خصوصی شفقت کرتے ہیں بلکہ سب کائنات کے لیے رحمت ہے وما الا رحمت اللہ عالمین اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عز تک کی تعظیم اور تابداری کی توفیق عطا فرمائے یا حضرت فرماتے ہیں آج جاہل پیر عورتوں کو ذکر کراتے ہیں اس کا کیا حکم ہے جواب عورتوں کو ذکر جہری نانا جس سے آواز باہر نامحرموں کو پہنچ جائے اور چیخ و پکار کرے اچھا نہیں صحیح نہیں اسی طرح ان کو بے حجاب سامنے بٹھا کر کے بغیر پردے کے حلقہ کرانا یہ بالکل درست نہیں اس سلسلہ قادریہ کے امام سید عبد القادر جیلانی ہیں وہ شریعت کے پابند تھے خلاف سن ان کی طریقے کو بدنام بنوانا ناجائز ہے اور ذر مختار وغیرہ نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم رسین بنا دیں اور دونوں جہان کی خیر و سعادت ہم سب کو نصیب فرما دیں صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم انشاءاللہ نیکسٹ مجلس ورکی کلیس ان ایکن آف آفتے اشراک صلی اللہ and the week after, inshallah, Hazrat will be in Rustenburg and on Sunday morning, inshallah, in Hatport.